ضعیف سلطان کی کہانی ایک وقت کا قصہ ہے وہاں ایک غریب کاشتکار اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ رہتا تھا اس کا ایک وفادار کتا بھی تھا جس کا نام تھا سلطان جو ضعیف ہو گیا تھا اور اس کے سارے دانت گر گئے تھے اب وہ چبا نہیں سکتا تھا نہ ہی کھانے کے لیے نہ ہی حفاظت کرنے کے لیے میرا ارادہ ہے کہ میں کل اس بوڑھے سلطان کو جنگل میں چھوڑ آؤں گا اب وہ کسی کام کا نہیں رہا اس کی بیوی کو اس وفادار جانور پر رحم آ گیا اس نے ہماری خدمت کی ہے وہ اتنے عرصے تک وفادار رہا اتنے عرصے سے ہم سب کی نگہبانی کی ہے اب ہمیں اس کے ان آخری دنوں میں اس کی نگہبانی کرنی چاہیے او کیا تم دانش مند عورت نہیں ہو اس کے منہ میں ایک بھی دانت نہیں رہا اور اس سے کوئی چور بھی خوف نہیں کھاتا اب شاید وہ نکارا ہو گیا ہے اگر اس نے ہماری خدمت کی ہے تو اس کے لیے اسے اچھا کھانا پینا بھی مہیا کرایا گیا ہے اور اب میرے پاس نہ پیسہ ہے نہ ہی خوراک ہے اس بیکار کتے پر ضائع کروں وہ بیچارہ کتا جو قریب ہی دھوپ میں لیٹا ہوا تھا اس نے سب کچھ سن لیا تھا اور وہ بہت غمگین ہو گیا کہ کل اس کا آخری دن ہوگا یا خدا میرا آقا مجھے بیکار سمجھتا ہے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہے ورنہ کل سے میں بے گھر ہو جاؤں گا مجھے اپنے دوست بھیڑیے سے مشورہ کرنا ہوگا تو وہ شام کو کھسک گیا جنگل میں اپنے دوست بھیڑیے سے ملنے کے لیے اور اس اس اس نے سے آفت کی شکایت کی جو اس پر آنے والی تھی یا خدا یہ سچ مچ بڑے افسوس کی بات ہے پر تم اداس مت ہو تمہیں بس یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی قابلیت کا ثبوت دو میں نے ایک ترکیب سوچی ہے کیا کیا دھیان سے سنو کل صبح سویرے تمہارا مالک اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہے مڑائی کے لیے اور وہ اپنے ساتھ اپنے بچے کو بھی لے جائیں گے اور گھر میں پیچھے کوئی نہیں رہے گا ہمیشہ کی طرح وہ اس بچے کو چھاؤں میں باڑ کے پاس لٹا دیں گے تمہیں بس یہ کرنا ہوگا کہ تم بھی وہاں لیٹ جاؤ اور پھر پھر میں وہاں آؤں گا اور تم جان جاؤ گے جو ترکیب بھیڑی نے سجھائی وہ بہت خوفناک اور جوخم بھری تھی پر اس نے آگے بڑھ کر اس پر عمل کیا اس امید میں کہ یہ اس کی جان بچائے گی اگلے دن ہر کچھ ویسے ہی کیا گیا جیسا منصوبہ تھا کاشتکار اور اس کی بیوی کھیت میں کام کر رہے تھے اور سلطان اس چھوٹے بچے کے قریب لیٹا تھا اور جیسا کہ کی وعدہ کیا تھا بھیڑیا آ گیا تم آ گئے میرے دوست بتاؤ اب میں کیا کروں بھیڑیا بچی کو اٹھا لے گیا سلطان اور والدان کو حیرت میں ڈال کر اپنی دوست کی کارگزاری سے سکتی میں آ کر سلطان بھونکنے لگا اور جنگل میں بھیڑیے کے پیچھے بھاگا کاشتکار اور اس کی بیوی نے یہ دور سے دیکھا اور وہ سلطان کے پیچھے بھاگے رکو تم بچے کے ساتھ کہاں جا رہے ہو بھیڑیا جنگل کے اندھیرے حصے میں پہنچا اور رک گیا سلطان بھی وہاں پہنچا اور اسے آگاہ کیا میرے جیتے جی نہیں تم اس بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے میں یہاں بچے کو نقصان پہنچانے نہیں آیا میں بس تمہارے آقا کو دکھانا چاہتا تھا کہ تم کتنے اچھے کتے ہو اب بچے کو واپس لے جاؤ آقا کے پاس جو یہ سوچے گا کہ تم نے اسے بچایا ہے اور وہ اتنا شکر گزار ہوگا کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور اس کے بالکل الٹ تم اس کے دل عزیز بن جاؤ گے اور پھر وہ تمہیں کسی شے کی کمی کبھی نہیں ہونے دیں گے بھیڑیے نے بچی کو واپس کیا اور سلطان کو خوش قسمتی کی مبارکباد دی شکریہ میرے دوست تم نے تو میری جان بچائی ہے کاشتکار اور اس کی بیوی جنگل میں چیخ پکار کرتے ہوئے داخل ہوئے پر وہ رک گئے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا بوڑھا سلطان ان کے بچے کو حفاظت سے صحیح سلامت واپس لا رہا ہے شاباش میرے دوست سلطان شاباش شاباش تم نے میرے بچے کو بچا لیا اور مجھے دکھایا کہ تم کتنے وفادار کتے ہو کاستکار خوشی سے بھر گیا اور پیار سے اس نے بوڑھے سلطان کو سہلایا اور تم اسے چھوڑنا چاہتے تھے معاف کرنا میرے دوست تم مفت میں میرے یہاں روٹی کھاؤ گے جب تک تم زندہ ہو جاؤ جلدی گھر جاؤ اور بوڑھے سلطان کے لیے روٹیاں بھگو کر دو جس سے کہ انہیں چبانا نہ پڑے اور میرے بستر کا تکیا بھی لاؤ پیسے دوں گا اس پر سونے کے لیے اس واقعہ کے بعد سے بوڑھا سلطان اتنا مزے میں تھا جس کا اس نے شاید ہی تصور کیا ہو اس کے فوراً بعد بھیڑیا اس سے ملنے آیا اور وہ بہت خوش تھا کہ ہر بات کتنی کامیابی سے ہوئی پر بوڑھے سلطان سے اس کی ایک گزارش تھی میں نے تمہارے لیے جو کچھ بھی کیا اس کے لیے دعوت کا حقدار ہوں ہاں بے شک میرے دوست میں ہر روز تمہارے ساتھ اپنا کھانا بانٹنے کو تیار ہوں نہیں نہیں میں اپنے کھانے کا انتظام کر لوں گا تمہیں بس یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آنکھ موند لو جب میں تمہارے آقا کی ایک موٹی تازی بھیڑ اٹھا کر لے جاؤں کیا کبھی نہیں میں اپنے آقا سے دگا نہیں کر سکتا معاف کرنا میں اس سے سہمت نہیں ہوں بھیڑے نے سوچا کہ اسے ایمانداری سے نہیں بتایا جا سکتا وہ رات کو چھپ کر آیا اور وہ بھیڑ لے جانے ہی والا تھا پر وفادار بوڑھا سلطان خطرے کی آہٹ پا کر چوک تھا اور جیسے ہی اس نے بھیڑیے کو دیکھا وہ بھونکا اور کاشتکار نے ایک بڑی سی لاٹھی لے کر بھیڑیے کا پیچھا کیا بھیڑیے کو ہارنا پڑا پر وہ کتے کی طرف چلایا رکو تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی اگلے دن بھیڑیے نے جنگلی سور کو بھیجا کہ وہ کتے کو نیوتا دے جنگل میں آنے کا تاکہ وہ یہ معاملہ سلجھا سکے تم ایک بار بھیڑیے کے قرضدار ٹھہرے ہو اور تم نے اپنا قرضہ نہیں چکایا تمہیں جنگل میں آنا پڑے گا اور تمہیں بھیڑیے سے معافی مانگنی ہوگی اس مار پیٹ کے لیے جو اسے تمہارے آقا سے ملی ہے بوڑھے سلطان کو پتا تھا کہ اسے بس معافی مانگنے کے لیے نہیں بلایا جا رہا بھیڑیا اس پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے بوڑھے سلطان نے پایا کہ کوئی بھی اس کی طرف نہیں ہے سوائے تین ٹانگوں والی بلی کے اور جب وہ اکٹھے باہر گئے بیچاری بلی لنگڑاتے ہوئے ساتھ ساتھ چلتی رہی اور ساتھ ساتھ اس نے اپنی دم پھیلائی بہت درد سہتے ہوئے یا خدا میری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے اے عزیز بلی تمہاری مدد کے لیے ہمیشہ شکر گزار رہوں گا بھیڑیا اور اس کے دوست پہلے ہی اس جگہ پر تعینات تھے پر جب انہوں نے اپنے دشمن کو آتے دیکھا انہوں نے سوچا کہ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار لا رہا ہے انہوں نے بلی کی پھیلی دم کو تلوار سمجھا یا خدا اس بوڑھے سلطان کو یہ تلوار کہاں سے ملی مجھے یقین ہے تمہیں نابود کرنے کے لیے بھیڑیے وہاں ایک بلی بھی ہے پر وہ کیا کر رہی ہے جب وہ بیچاری جانور اپنی تین ٹانگوں پر لنگڑا رہی تھی وہ ہر مرتبہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ ایک پتھر اٹھا رہی ہے ان پر پھینکنے کے لیے میرے خیال سے ہم یہ جنگ نہیں جیت پائیں گے بھیڑیے میں تو چھپنے جا رہا ہوں میں بھی خوف زدہ جنگلی سور لکڑی کے نیچے چھپ گیا اور بھیڑیا کود کر درخت پر چڑھ گیا کتا اور بلی جب وہاں آئے حیرت میں تھے کہ وہاں کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا مجھے تو کوئی نہیں دکھائی دے رہا جنگلی سور حالانکہ خود کو پوری طرح چھپانے میں ناکام تھا اس کا ایک کان ابھی بھی نظر آ رہا تھا اس دوران بلی احتیاطاً ادھر ادھر دیکھ رہی تھی سور نے اپنے کان ہلائے پر مجھے دکھ رہا ہے ایک چوہا بلی نے سوچا کہ وہاں ایک چوہا ہل رہا ہے وہ اس پر جھپی اور اسے پوری طرح کاٹا جنگلی سور نے شور مچایا اور روتے چلاتے بھاگ گیا مجھے چھوڑ دو جو گنہگار ہے وہ تو درخت پر بیٹھا ہے حیرت میں کتے اور بلی نے اوپر دیکھا وہاں انہیں بھیڑیا نظر آیا جو شرمندہ تھا کہ اس نے خود کو اتنا خوف زدہ ثابت کیا تم وہاں اوپر کیا کر رہے ہو میرے دوست تم ڈر کے مارے چھپے ہو ہے نا بھیڑیا نیچے اترا پر وہ شرمندہ تھا کہ وہ برا دوست ثابت ہوا اور زیادہ شرمندہ اس بات سے کہ وہ اتنا خوف زدہ تھا پر بوڑھے سلطان نے اسے گلے لگایا اور اس کے ڈر کو دور کیا فکر مت کرو اب میں اپنے دوست کو چوٹ نہیں پہنچاؤں گا بھیڑے نے سبق سیکھ لیا تھا اور کتے سے دوستی کر لی